من كلم تركت عيني من من تلد النساء خلقت خلقت كل عيب كأنك قد كما تشاء مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا تیرے حسن خلق کی اکرمک رمک میری زندگی میں نہ مل سکی تیرے حسن خلق کی اکرمک رمک میری زندگی میں نہ مل سکی میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا تیرے و عہد کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا تیرے بدر عہد کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا یہ میری عقیدت بے بسر یہ میری ارادت بے سمر یہ میری عقیدت بے بسر یہ میری ارادت بے سمر مجھے میرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی وہ جو شبن میں رخ عزیز تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماؤں بہنوں اور بیٹیوں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے یقیناً یہ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ ایک بہت بڑی خوشی ایک ایسی خوشی کہ کائنات میں اس جیسی کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یقیناً یہ ایسی خوشی ہے کہ زمین نے اس جیسی خوشی نہ کبھی دیکھی نہ دیکھ پائے گی اس لیے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ جن کے لیے رب نے ساری کائنات کو بنایا ساری کائنات کو سوارا جن کے لیے رب نے جنتیں بنائی جن کے لیے رب نے زمین بنائی جن کے لیے رب نے آسمان بنائے آسمانوں پر ستارے چمکائے جس کے جن کے لیے رب نے سمندر بہائے جن کے لیے رب نے کائنات کی ساری روشنیاں بنائی وہ حاصل کائنات وہ کائنات کے وجود کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یقیناً بہت خوشی کی بات زمین بھی خوشی سے جھوم جائے آسمان بھی خوشی سے جھوم جائیں کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی سے جھوم جائے اس لیے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہاں ایمان والیوں رپیارے آقا کی آمد بہت خوشی کی بات وہ مبارک مہینہ ربی الاول کا مہینہ کے جس میں رب نے یہ خوشی کائنات کو نصیب فرمائی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایمان والوں پیارے آقا کا وجود پیارے آقا کا تشریف لانا صرف کسی انسان کا دنیا میں آنا نہیں تھا دنیا کا نظام ہی بدل گیا زمین کا نظام بدل گیا ہواؤں فضاؤں کا نظام بدل گیا وہ دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آنکھ کھولتے ہیں زمین کے نقشے بدلنا شروع ہو گئے کیسر و کسرا کے محلات میں لرزے شروع ہو گئے ان کے کنگرے گرنے لگے محلات کپ کپانے لگے خشک کنویں پانی دینے لگے خشک چشمے سرسبز و شاداب ہونے لگے زمین پر روزی کی فراوانی ہونے لگی زمین پر پانی کی فراوانی ہونے لگی صرف اتنا ہی نہیں زمین کے حالات بدلنے لگے ہاں وہ زمین جو اپنے فساد کی وجہ سے وہ زمین جو اپنے اوپر بسنے والے انسانوں کے فسادات کی وجہ سے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنی منطقی انجام کو پہنچنے والی تھی قیامت برپا ہونے کو تھی شاید زمین تباہ و برباد ہو جاتی شاید آسمان لپیٹ دیے جاتے لیکن دیکھو وہ کون آیا پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم آئے زمین کے رنگ بدل گئے وہ زمین کے جس پر انسان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا تھا وہ زمین کے جس پر ہر طرف بدکاری اور بے حیائی تھی وہ زمین کے جس پر امن نام کی کوئی چیز نہیں تھی آج اس زمین کو دیکھو اس زمین کے حالات بدل گئے اللہ اکبر کبیرہ پھر اسی زمین پر کہیں سیدنا ابوبکر صدیق جیسے نرم انسان چلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عادل اپنا عدل قائم کرتے نظر آتے ہیں کہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو حیا اور ایمان کی داستانیں سناتے ہوئے اور دکھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں اسی زمین پر علی المرتضی جیسے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر رب کے کلمے کو زمین پر پھیلاتے نظر آتے ہیں زمین کے حالات بدل گئے وہ عورتیں کہ جن کو کھلونا سمجھا جاتا تھا وہ عورتیں کہ جن کو صرف اپنی عیاسی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا آج دیکھو انہی عورتوں میں سے سیدنا ختیجت القبرا جیسی ایمان والی مائیں کھڑی ہو گئی سیدنا اما عائشہ جیسی بیبیاں کڑی ہو گئی فاطمت فاطمہ جیسی بیٹیاں آ گئی حالات بدلنے لگے زمین کا رنگ بدل گیا اس لیے کہ کون آیا وہ آیا کہ جس کے لیے رب نے سب کچھ بنایا فرما دیا لولا کرما خلقت الفلام اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے اگر میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا اگر میں نے آپ کو زمین پر نہ بھیجنا ہوتا تو میں رب کسی چیز کو نہ بناتا سب کچھ میں نے اپنے محبوب کے لیے بنایا اور ہر چیز کو اپنے محبوب کے لیے بنا ڈالا لولا کلما خلق الفلاق کچھ نہ بنتا اگر محمد نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا سب کچھ بنا جن کے صدقے وہ دنیا میں تشریف لے آئے ربیع الاول کے مہینہ میں یہ کیسا پیارا بچہ ایسا بچہ کہ جس کو نہ دنیا نے دیکھا جس جیسا نہ آسمانوں نے دیکھا جس کے حسن کے سامنے چاند اور سورج کی روشنیاں شرمانے لگی جس کے قدموں میں ساری کائنات کا حسن بکھیر دیا گیا ساری کائنات کا حسن ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی چمک ایک طرف ساری کائنات کی روشنیاں ایک طرف میرے پیارے آقا کی آنکھوں پر چمکتی ہوئی پلکیں ایک طرف ساری کائنات کا حسن ایک طرف پیارے آقا کی زلفوں کا خم ایک طرف ساری کائنات کا حسن ایک طرف پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی چمک ایک طرف پیارے آقا کی مسکراہٹ پر آسمان و زمین کا حسن قربان ہو جائے ارے ایمان والیو وہ قوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جب زمین پر چلیں اللہ اکبر کبیرہ جن کی چال جیسی پیاری اور شاہانہ چال دنیا نے کبھی نہ دیکھی جو جب مسکرائیں تو ان کی مسکراہٹ سے کائنات مسکرانے لگے جب آنکھیں اٹھا کر کسی چیز کی طرف نظر کریں تو اس چیز کی قسمت ہی بدل جائے وہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کس عالم میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں والد کا سایہ سر پر نہیں یتیمی کی حالت میں پیدا ہونے والا یہ بچہ مکہ کی سرزمین پر آنکھیں کھولنے والا یتیمی کی حالت میں آنکھیں کھولنے والا بچہ ہے ماں پریشان ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا والد نہیں ہے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے انگلی پکڑ کر چلانے والا نہیں ہے دشمنوں سے بچانے والا نہیں ہے سور پوری دنیا میں کوئی اس کو لے کر چلنے والا نہیں ہے لیکن ایمان والیوں دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آمنا کا در یتیم ہے رب نے فرمایا آمنا تو فکر نہ کر تیرا یہ در یتیم ہے تیرا یہ پیارا لاڈلا ہے تیرا یہ پیارا دلارا ہے میں اس کے لیے کائنات کو اس کا غلام بنا ڈالوں گا لوگ اپنے بچے اپنے والد کی انگلی پکڑ کر چلتے ہیں تیرا بیٹا انگلی ہلائے گا رب چاند کے ٹکڑے کر دے گا بچوں کے سر پر اس کا والد سایہ کرتا ہے میں کائنات کے سائے کو کائنات کے درختوں کو اس کا غلام بنا دوں گا تیرا بیٹا جس طرف چلے گا میں درختوں کے سائے کو اسی طرف چلا ڈالوں گا تیرا بیٹا آسمانوں زمینوں کے ساتھ کھلونوں کی طرح کھیلے گا کوئی والد اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھا کر سیر کرا کے آتا ہے تیرے بیٹے کا دل سیر کرنے کو کرے گا میں آسمانوں سے برا کتار کر سبحان اللہ اسرا بھی ابدی ہی لئی مین المسد مسجد الحرام المسد الفسا میں زمینوں سے آسمانوں کی سیریں اس کو براق کی پشت پر بٹھا کر کرا دوں گا تیرے بیٹے کو غسل کی ضرورت پڑے گی میں حتیم میں فرشتوں کو بٹھا کر تیرے بیٹے کے سینے کو زمزم سے غسل دوں گا تیرے بیٹے کو تعلیم کی ضرورت پڑے گی میں اس کے سینے پر قرآن کو اتاروں گا میں اس کے سینے کو قرآن سے منور کر دوں گا اللہ اکبر کبیرہ یہ کیسا بچہ ہے جس کی قسمت اتنی اچھی اس لیے کہ یہ بچہ محمد ہے ارے محمد محمد کون محمد کا مطلب کیا محمد کا مطلب یہ جس کی تعریفیں کی جائیں گی ہر زبان پر جس کی تعریف ہوگی ہر زبان پر جس کا کلمہ ہوگا ہر دماغ میں جس کی محبت ہوگی ہر دل جس کی محبت کے ساتھ دھڑکے گا وہ محمد جس کی تعریفیں کی جائیں گی ایمان والیوں صرف زبانیں تعریفیں نہیں کریں گی وہ دیکھو کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے گا ارے ہر کسی کی تعریف کی جاتی ہے اس کے پیدا ہونے کے بعد کی جاتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نام بھی پیارا محمد تعریفوں والا تعریف بھی ایسی کہ دنیا میں تشریف نہیں لائے جب سے کائنات بنی محمد الرسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اور کائنات جب تک رہے گی ہوتی رہے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے پڑھیں دل سے پڑھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان اور منہ میٹھا ہو جائے دل ٹھنڈا ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریفیں ہر طرف تعریفوں والا نبی آج ہماری عقلوں پر پردے پڑ گئے ہماری عقلیں ناقص ہو گئی ہم بخیل ہو گئے ہم سمجھتے ہیں صرف ربی الاول کا مہینہ آیا سڑکوں پر جھنڈے لہراتے ہوئے آشتان محمد نظر آئے ہر طرف محمد الرسول اللہ کے نعرے نظر آئے شاید ربیع الاول کا مہینہ ہی پیارے آقا کی تعریف کا مہینہ شاید ربی الاول کا مہینہ ہی پیارے آقا سے عشق منانے کا مہینہ شاید ربیع الاول کا مہینہ ہی پیارے آقا کے ترانے گنگنانے کا مہینہ نئی ایمان والوں ایمان والیوں نہیں وہ دیکھو کائنات بنی ہی نہیں تب سے محمد الرسول اللہ کی تعریفیں وہ دیکھو رب نے کائنات کو بنانے سے پہلے رب نے کائنات میں اپنے نبی بھیجنے سے پہلے صرف روحوں کو بنایا اور ان روحوں سے رب نے ایک وعدہ لیا وہی اللہ نبی جینا لمحہ کتاب رسول لما ہی لتؤمنن به ولتنصرن اے نبی کی روح اے انبیاء کی ارواح سنو میں رب تم سے وعدہ لیتا ہوں تمہیں پیدا کروں گا تمہارے روحوں کو تمہاری ارواح کو میں تمہارے وجودوں میں ڈالوں گا تم زمین پر جاؤ گے تم چلے جاؤ گے تم زمین پر جاؤ گے میرا محمد نہیں ہوگا لیکن یاد رکھو تب بھی تم میرے محمد کی تعریفیں کرو گے اس کی مدا سرائی کرو گے اس لیے کہ وہ میرا حبیب اس کے آنے سے پہلے اس کی تعریفیں ارے آسمانوں کو دیکھو کبھی ہواوں میں اپنے کان لگا کر دیکھو تمہیں ہواوں کی سرسراہٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گنگناتے سنائی دیں گے کبھی کسی چڑیا کو چہچہاتے دیکھنا تمہیں اس کی چہچہاٹ میں محمد الرسول اللہ کے ترانے سنائی دیں گے کبھی کسی خاموش فضا میں چلتے ہوئے پانی کی لہروں پر اپنے کان رکھ کے دیکھنا تمہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے ترانے سنائی دیں گے ہر طرف محمد کی نام ہر طرف محمد کی تعریف ہر طرف محمد الرسول اللہ پر درود و سلام صرف ربی الاول کے مہینہ میں نہیں ہر آن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہر گڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہر رات ہر دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سزا سلام ہم نے صرف ربی الاول کے مہینے کو تعریفوں کا مہینہ سمجھ لیا نئی ایمان والیوں نہیں ایمان والو ہماری زبان اگر کے بخیل ہم شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو آپ کی تعریف کو آپ کے کلمات کو آپ کی مدہ سرائی کو شاید ربی الاول کے مہینہ کے ساتھ خاص کریں گے لیکن ان ہواؤں فضاؤں کو دیکھو جو چوبیس گھنٹے محمد کی مدہ سرائی کرتی ہیں ان آسمانوں پر اڑتے پرندوں کو دیکھو جو چوبیس گھنٹے محمد الرسول اللہ پر سلام بھیجتے ہیں کائنات میں بکھرے ہوئے ان فرشتوں کو دیکھو جو دن رات محمد الرسول اللہ پر سلام پھیرتے ہیں اس لیے کہ وہ محمد ہیں ہر طرف فضاؤں میں یہی نغمے گنگنا رہے ہیں بلغل اولا بکمالی ہی کشفت دجا بجمالی جمالی ہی حسونت جمی خسالی ہی صلو علیہ وآلہ ہی یہ تو آپ کی اور میری زبان بخیر ہو گئی کاش ہم بھی ایسے عاشق رسول ہوتے کہ ہر سانس کے ساتھ ہماری زبان سے نکلتا سلو علیہ وآلہ والی ہر لمحہ ہمارے دل سے نکلتا سلو علیہ وآلہ والی اس لیے کہ وہ محمد ہیں وہ تعریفوں والے محمد ہیں ان کی تعریف نہ کسی دن کی محتاج نہ کسی مہینے کی محتاج نہ کسی وقت کی محتاج خدا کی قسم کائنات کے سمندر کے اگر قطرے سیاہی بنا دیے جائیں اور محمد الرسول اللہ کی تعریف لکھی جائے سارے سمندر خشک ہو جائیں پیارے آقا کی آنکھوں کا حسن بیان نہیں کر سکتے کوئی کائنات کا مقرر ساری زندگی بولتا رہے تقریر کرتا رہے پیارے آقا کی مسکراہٹ کو اپنے ضبط تقریر میں نہیں لا سکتا کوئی کائنات کا لکھنے والا محرر لکھتا چلا جائے ساری عمر اس کی بیت جائے خدا کی قسم پیارے آقا کی آنکھوں کی چمک کو وہ اپنی ضبط تاریر میں نہیں لا سکتا اس لیے کہ وہ محمد ہیں وہ پیارے آقا کے حبیب ہیں جن کی تعریف قرآن بھرا پڑا ہے قرآن کو دیکھو کہیں یاسین کہے گا کہیں یا ایوہ المدثر کہے گا کہیں یا ایوہ المزمل کہے گا کہیں تاہا کہہ کر پکارے گا کہیں وہ کہہ کر آپ کی زلفوں کا ذکر کرے گا کہیں علم نشرہ کہہ کر آپ کے سینے مبارک کو بیان کرے گا اور جن کی تعریف کے لیے قرآن بھرا پڑا ہو میں اور آپ ان کی تعریف کیا کریں گے ہمارے لیے تو یہی خوش قسمتی کہ ہماری ناپاک زبانوں پر آ جائے سلو علیہ والی سلو سلو علیہ علیہ والی والی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات بدل گئے عقلوں پر گناہوں کی وجہ سے پردے چھا گئے آج دیکھ لیجئے ایک دن کا جشن منا کر گھروں کے باہر کمکمے جلا کر گھروں پر بتیاں جلا کر سڑکوں پر جلوس نکال کر ہم نے سمجھ لیا کہ پیارے آقا کا ملاد منا لیا پیارے آقا سے محبت کا حق ادا کر دیا ارے ایمان والوں کون ہے جو پیارے آقا سے محبت کے حق کو ادا کر سکے ساری زندگی وجود سے خون ٹپکتا رہے جسم ریزا ریزا ہو جائے پیارے آقا کے قدموں کی دھول پر جسم کے پرخچے اڑ جائیں تب بھی خدا کی قسم وہ دیکھو طائف کی گلیوں میں جب پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا آپ پر پتھر برسائے گئے آپ کی جوتی مبارک آپ کے نالین مبارک ان خون سے تر ہیں آپ کے سر مبارک سے خون بہ رہا ہے ہاں ایمان والی ماؤ بہنوں بیٹیوں ذرا وہ تصور کرو کہ طائف کی گلیوں میں ایک ایسا شخص کہ جس کو دنیا صادق و امین کہے وہ آمنا کا در یتیم وہ محمد الرسول اللہ جس کے لیے رب نے ساری کائنات کو بنا ڈالا سوار ڈالا آج اس کو تائف کی گلیوں میں دیکھو کھلنڈرے قسم کے بچے زمین سے پتھر اٹھا کر مارتے ہیں وہ دیکھو ایک پتھر پیارے آقا کی پیشانی پر لگا دوسرا پتھر پیارے آقا کے قدموں پر لگا کوئی پتھر وجود کے کسی حصے پر لگا کوئی کہیں لگا وہ دیکھو پیارے آقا کے پیارے وجود سے پیارے آقا کے وجود مسعود سے خون کے کترے ٹپک رہے ہیں وہ دیکھو آپ کی پیشانی سے ٹپکتا ہوا خون آپ کی مبارک آنکھوں تک پہنچ رہا ہے وہ دیکھو آپ کے قدموں سے بہنے والا خون زمین کو تر کر رہا ہے زمین بھی خون کے آنسو رو رہی ہے لیکن کیا ایمان والی بہن کیا ایمان والی ماں کیا ایمان والی بہن آج تو نے یہ سوچا وہ پیارے آقا کی پیشانی سے بہنے والا خون کس کے لیے تھا وہ پیارے آقا کے قدموں سے ٹپکنے والا خون کس کے لیے تھا پیارے آقا کے وجود سے خون نکل رہا تھا اور آسمان دھاڑے مار کر رو رہا تھا اور رب بھی چلال میں فرما رہا تھا اے حبیب آج آپ اپنی زبان ہلا دیجئے اور فرما دیجئے کہہ دیجئے کہ میں زمین کو لپیٹ ڈالوں کہہ دیجئے کہ میں آسمانوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالوں کہہ دیجئے کہ میں ان ظالموں کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک لے جا کر واپس پٹک ڈالوں آپ کہہ دیجئے میں ان کا وجود ختم کر دوں لیکن وہ دیکھو پیارے آقا کی زبان ہلتی ہے پیارے آقا فرماتے ہیں نئی ربا یہ میری امت یہ میری قوم ربا اس پر رحم فرمانا ان کو جنت کے راستے پر چلانا ان کو بھٹکنے سے بچانا میرا خون ان کے لیے قربان میرا وجود ان کے لیے قربان کیا بتاؤ آج کے جلوس آج کے جلسے آج کے یہ کمکمے اور بتیاں کیا میرے پیارے آقا کے اس خون کا بدلہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ایمان والیوں پیارے آقا کے خون کا حق تو یہ تھا پیارے آقا کو حیا سے محبت ایمان والا ایمان والی حیا کو اختیار کرتا پیارے آقا کے خون کا بدلہ تو یہ تھا کہ پیارے آقا کو سچائی سے محبت میری اور آپ کی زبان سچ بولتی خون کا بدلہ تو یہ تھا کہ پیارے آقا کو اپنی سنتوں سے پیار آپ کی اور میری زندگی میں پیارے آقا کی سنتیں ہوتی حق تو یہ تھا کہ پیارے آقا کو پردے سے پیار آج میرے اور آپ کے گھر میں پردہ ہوتا تب ہم کہتے کہ پیارے آقا سے ہم نے وفا کی پیارے آقا کے خون کا حق ادا کیا لیکن نئی ایمان والیوں جہاں پیارے آقا کا خون بہ گیا ہم نے وہاں پیارے آقا کا دل دکھایا ہاں ایمان والیوں یہ سڑک پر چلتی پھرتی بے پردہ پیارے آقا کی امت کی بچیوں کو دیکھو خدا کی قسم تائف والوں نے پیارے آقا کے سر پر جب پتھر مارے شاید پیارے آقا کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنے پیارے آقا کو اپنی امت کی بچیوں کے سر سے اترے ہوئے دبٹوں کو دیکھ کر ہوتی ہوگی ان کی خبروں کو سن کر ہوتی ہوگی تائف والوں نے تو پتھر مارے لیکن میں اور آپ دن رات پیارے آقا پر نوز باللہ ان کی سنتوں کا مذاق اڑا کر ان کے طریقے کا مذاق اڑا کر ان کے ان کے ہر راستے کا مذاق اڑا کر ان کے سر پر نوز باللہ ہم بھی پتھر برساتے ہیں ان کا دل ہم بھی دکھاتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہم پیارے آقا کے ماننے والے ہم پیارے آقا سے عشق کرنے والے کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی ہاں ایمان والیوں کبھی یہ بھی سوچا وہ جو شبنم رخ عزیز تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا وہ پیاری رخساروں والے محمد کہ جن کے رخساروں کو بیان کرنے کے لیے کسی زبان کے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ ریشمی رخساروں والے کہ جن کی آنکھوں کے آنسو نے ان کے رخساروں پر نشان ڈال دیے وہ آنسو کس کے لیے تھے وہ آنسو میرے لیے اور تمہارے لیے تھے وہ آنسو ہم سب کے لیے تھے لیکن ہم نے ان آنسو کی بھی قدر نہ کی آج میری اور آپ کی زندگی میں سنت پیارے آقا کا طریقہ ثانوی حیثیت اختیار کر گیا گھروں میں شادی ہو سنت کا مذاق اڑاؤ گھروں میں بچے پیدا ہوں سنتوں کو قدموں تلے رون ڈالو دنیا داری کرنی ہو سنتوں کو اپنے قدموں تلے رون کر بے پردہ ہو کر سڑکوں پر نکل آؤ ارے پیارے آقا کی وہ آنسو جو تمہارے لیے میرے لیے بہ گئے کیا ہم نے ان آنسو کا یہ حق ادا کیا پیارے آقا کا وہ خون جو تمہارے لیے میرے لیے بہ گیا کیا ہم نے دو نعرے لگا کر پیارے آقا کے عشق کو پیارے آقا کی محبت کو پیارے آقا کے ساتھ وفا کا کیا ہم نے حق ادا کر دیا اے اے ایمان والو حق ادا کیا نئی حق ادا کیا اگر دل میں محبت ہوتی تو آج ہماری زندگیاں سر سے لے کر پاؤں تک پیارے آقا کی محبت میں ڈوبی ہوتی پیارے آقا کے طریقوں میں ڈوبی ہوتی پیارے آقا کی سنتوں میں مست ہوتی خوشی تھی ربی الاول کی تو کوئی تو ایسا ہوتا کہ جو اس ربی الاول کے مہینہ میں سچی توبہ کرتا کہ یا اللہ میں پیارے آقا کے راستے سے ہٹ کر رہا آج سے میں پیارے آقا کا سچا عاشق پیارے آقا کا دل نہیں دکھاؤں گا جھوٹ بول کر پیارے آقا کا دل نہیں دکھاؤں گا بے حیاں کر کر پیارے آقا کا دل نہیں دکھاؤں گا حرام کھا کر کوئی تو ہوتا جو توبہ کر لیتا تب میں کہتا عشق ہے تب میں کہتا محبت ہے یہ کون سا عشق کہ پیارے آقا کی سنتوں کے جنازے نکل جائیں اور میں حلوے کی ایک دیکھ پکا کر خوش ہو جاؤں میری زندگی میں پیارے آقا کی کوئی سنت نہ ملے اور میں چند چند لوگوں میں کوئی شیرینی تقسیم کر کے خوش ہو جاؤں کہ میں نے پیارے آقا کا عشق پیارے آقا کی سنتیں پیارے آقا کی محبت کا حق ادا کر دیا یہ میری عقیدت بے تھمر یہ میری ارادت بے بسر مجھے میرے دعوے عشق نے نہ سنم دیا نہ خدا دیا یہ کیسا عشق یہ کیسی محبت یہ کیسی عقیدت پیارے آقا سے بارہ ربیع الاول آیا تھا پیارے آقا کی زندگی پیارے آقا کی سنتوں کو زندہ کیا جاتا اپنی زندگی میں پیارے آقا کی طریقے کو زندہ کیا جاتا تب حق ادا ہوتا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا کون ہے جو حق ادا کر سکے اس محمد الرسول اللہ کا وہ دیکھو جو مکہ کی سرزمین پر ہیں ہاں ایمان والیوں تصور کرو پیارے آقا مکہ کی سرزمین پر ہیں پیارے آقا کی بیٹی ہے جس کو دنیا فاطمہ تزارا کہتی ہے پیاری سی ننی منی سی چھوٹی سی معصوم سی بیٹی ہے بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں کسی باپ کے دل میں جھانک کر دیکھو جو بیٹی کی محبت کے ساتھ دھڑکتا ہو رب نے بیٹی کو بنایا ہی ایسا جو باپ کے دل کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور باپ بھی کیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا والد اور بیٹی بھی کیسی فاطمت الزارا جیسی بیٹی چھوٹی سی ننی منی سی بیٹی ہے پیارے آقا کی دل کی دھڑکن ہے پیارے آقا کی محبت ہے پیارے آقا کے دل کا قرار ہے آپ کی لخت جگر ہے روتی ہوئی پیارے آقا کے سامنے آتی ہے ایمان والیوں تصور کرو جب چھوٹی سی بچی سامنے روتی آئے ماں کے دل پر والد کے دل پر کیا گزرتی ہے لیکن وہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تشریف فرما ہے سیدہ فاطمت الزارہ چھوٹی سی عمر میں روتی ہوئی آتی ہے گال مبارک پر نشان پڑا ہے پیارے آقا سینہ سے لگا کر پوچھتے ہیں لگتے جگر تجھے کیا ہوا رو کر فرماتی ہے ابا حضور میرے منہ پر تماچا مارا گیا ابو جہل نے میرے منہ پر تماچا رسید کیا بتاؤ ایمان والیوں پیارے آقا کے دل پر کیا گزری ہوگی کیا ساری زندگی میری اور آپ کی سجدے میں آنسو بہاتے گزر جائے ساری زندگی ہمارے بزرگ سے خون ٹپکتا رہے کیا پیارے آقا کے اس دکھ کا اس درد کا مداوع ہو سکتا ہے کیا اس کا حق ادا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ایمان والیوں یہ دکھ بھی برداشت کیا کس لیے کیا تاکہ تم ایمان والے بن جاؤ میں ایمان والا بن جاؤں پیارے آقا کے راستے پر چلنے والے جنت کے راستے پر چلنے والے بن جائیں لیکن بھول گئے ہم ہم نے صرف شہر کو سجا کر یہ سمجھ لیا کہ پیارے آقا کا حق ادا ہو گیا تیرے حسن خلق کی رمک میری زندگی میں نہ مل سکی میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا وہ ایمان والی ہو میں کیا تمہارے سامنے سیرت کو بیان کروں سیرت کے کس کس برق کو کھول کر سناتا چلا جاؤں وہ دیکھو ایک اور منظر دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سجدے کے عالم میں ہیں ظالم آ کر غلازتیں ڈال دیتے ہیں گندگیاں نجاستیں آ کر ڈال دیتی ہیں فاطمہ اپنے ننے منے معصوم سے ہاتھوں سے اپنے نازک ہاتھوں سے ان اوجڑیوں کو ان غلازتوں کو گسیٹ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو ہیں کہ جس کے سامنے اس کے پیارے والد کی گردن پر ان کی کمر پر غلازتیں ڈال کر ظالم چلے گئے کیا ایمان والیوں پیارے آقا کے اس دکھ کا اور درد کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہاں ایمان والیوں حق ادا کرنا ہے تو وہ دیکھو روزہ اقدس میں پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں دل سے سلو علیہ والی ہی پڑھ کر پیارے آقا کے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ نمازوں سے اپنی زندگی کو آباد کر کے پیارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ پردے اور حیا کو اختیار کر کے میرے پیارے آقا کے دل کو خوش کر دو اپنی زبانوں کو جھوٹ سے روک کر پیارے آقا کے روزہ اقدس کو معطر کر ڈالو سب کچھ حق ادا ہوگا صرف دیگیں پکا لینے سے ربی الاول منا لینے سے کوتا نظر نہیں ہوں نہ کسی سے اختلاف کرتا ہوں نہ کوئی مسلک کی بات کرتا ہوں خدا کی قسم عشق کی بات کرتا ہوں اور عشق یہی کہتا ہے کہ پیارے آقا کے قدموں میں زندگی ختم ہو جائے جسم کے ذرے ذرے ہو کر جل جائیں اور ان کی راکھ بن کر پیارے آقا کے قدموں میں بکھر جائے اور پیارے آقا جب اپنے روزہ اقدس سے نکل کر حشر کی طرف روانہ ہو تو وہ خاک کے ذرے جو پیارے آقا کے قدموں میں لگے ان میں ہمارے وجود کے ذرے بھی موجود ہوں عشق ہے تو محبت ہے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ پیارے آقا پر جان نچھاور ہو جائے پیارے آقا کی سنتوں پر زندگی قربان ہو جائے پیارے آقا کے طریقوں پر عزت قربان ہو جائے سب کچھ رب لے لے پیارے آقا کا دل خوش ہو جائے تو حق ادا ہو گیا پیارے آقا کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے تو پیارے آقا کی سیرت بیان ہو گئی بھول گئے آج ہم کہ ہم سے پیارے آقا کی سیرت تقاضا کیا کرتی ہے پیارے آقا چاہتے کیا تھے پیارے آقا تشریف لائے تو کیا دے کر گئے پیارے آقا کو خوشی کن چیزوں سے ملتی ہے ہم بھول گئے بھول گئے ہم آج بھی بھول گئے کل بھی بھول جائیں گے میں بیان کر کے بھول جاؤں گا آپ سن کے بھول جائیں گے تھوڑی دیر بعد پھر ہماری زندگیاں وہی ہوں گی جو پیارے آقا کے دل کو دکھانے والی ہاں ایمان والیوں خوشی بہت بڑی خوشی کہ پیارے آقا تشریف لائے ربیع الاول کے مہینہ میں لیکن کائنات کا سب سے بڑا غم اور دکھ بھی یہی کہ پیارے آقا دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو ربیع الاول کے مہینہ میں بارہ ربیع الاول کو پیارے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے کیا ایمان والی ہو اس سے بڑا دکھ کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا حضرت فاطمہ فرماتی ہیں سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علیہ مصر نہ لیا کہ پیارے آقا کا دنیا سے پردہ فرمانا اتنا بڑا غم اتنی بڑی تکلیف کہ اگر اس صدمے کو اور غم کو دن کے اجالے پر رکھ دیا جاتا تو وہ رات میں بدل جاتا پہاڑوں پر رکھ دیا جاتا تو وہ ذرہ ذرہ ہو کر ہواؤں میں بکھر جاتے اتنا بڑا صدمہ کہ کائنات کا حسن کائنات کی وجہ کائنات میں آنکھیں بند کر کے زمین کے پیٹ میں چلے گئے پیارے آقا ہم سے روٹ گئے پیارے آقا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے پیارے آقا ہم سے پردہ فرما کر چلے گئے ایمان والیوں میں سڑکوں پر ناچتے ہوئے جھنڈے لے کر خوشیاں مناتے ہوئے ڈھول کی تھاپ پر سلو علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگا کر پیارے آقا کے دل کو دکھانے والوں کو کیا کہوں کہ یہ پیارے آقا کی آمد کا جشن مناتے ہیں یا پیارے آقا کے دنیا سے رخصت ہونے کی خوشیاں منا رہے ہیں میں کیا کہوں میں کس الفاظ سے اس کو تعمیر کروں میں سڑکوں پر ناچتے ہوئے ان عاشقوں کو پیارے آقا کے جانے پر خوشیاں مناتا کہوں یا پیارے آقا کے آنے پر جھومتا ہوا کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں ان کو عاشق کہوں یا ان کو قبر کے اوپر ہنستا کھیلتا اور مسکراتا ہوا ظالم کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کو عاشق کہوں یا کسی جنازے پر ناچ گانا کرتا ہوا بے دل انسان کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کو عاشق کہوں یا وہ بے حس کہوں کہ جن کو نہ پیارے آقا کے آنے کا پتا نہ پیارے آقا کے جانے کا پتا ہاں ایمان والی ہو وہ دیکھو پیارے آقا اسی مہینے کے اسی دن ہم سے رخصت بھی تو ہو کر چلے گئے لیکن پیارے آقا کی زندگی دیکھو پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے زندہ رہے تو تیرے لیے اور میرے لیے پیارے آقا کے آنسو بہے تو تیرے لیے اور میرے لیے پیارے آقا کا خون گرا تو آپ کے لیے اور میرے لیے اور پیارے آقا دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی پیارے آقا کو فکر تھی تو آپ کی اور میری تھی پیارے آقا کو امت کی فکر پیارے آقا کو امت کی ایک ایک بچی کی فکر پیارے آقا کو امت کی ایک ایک بیٹی کی فکر ہاں ایمان والیوں ربی الاول میں سیرت کی باتیں سنتی ہو تو سنو اور سیرت کا ایک پہلو میں تمہیں بتاتا ہوں پیارے آقا تریسٹھ سال کی عمر دنیا میں گزار کر ساری زندگی رنج و عالم میں گزار کر وہ آمنا کا در یتیم کہ جس نے زمین پر آنکھیں کھولی تو جس کے سر پر والد کا سایہ نہیں تھا جو دنیا میں اس حالت میں رہا کہ جس کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے جو دنیا میں اس عالم میں رہا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر کی نظر کیا جو دنیا میں اس حالت میں رہا کہ جس نے دو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی جو دنیا میں اس عالم میں رہا کہ جس نے دنیا کی کوئی خوشی نہیں دیکھی جو دنیا میں اس عالم میں رہا کہ جس کے وجود پر زخم تھے جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جس کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے رہے آج وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے اما ایسا کا ہوجرا ہے پیارے آقا بخار کے عالم میں ہے وجود مسعود بخار کی بخار کی تپش سے تڑپ رہا ہے وجود پر بخار ہے پیشانی مبارک پر پسینے کی بوندے ہیں پیشانی پر پسینہ ہے منہ وارا خشک ہو چکا ہے زبان سے آواز نکلتی ہے ایسا پانی لاؤ اما ایسا خوش ہو گئی کہ پیارے آقا نے پانی طلب فرمایا پانی پی کر کچھ پیاس بجھے گی کچھ اتفاقہ ہوگا طبیعت کچھ بحال ہو جائے گی لیکن نہیں پیارے آقا کے تو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا سارے کائنات میں اندھیرے چھا جانے کا وقت آ گیا وہ آمنا کا در یتیم جس نے آنکھیں کھولی تو کائنات جگمگا مگا اٹھی آج وہ کائنات سے آنکھیں بند کر کے جانے والے ہیں پیارے آقا کی پہچانی مبارک پر پسینے ہیں اما ایسا کا حجرہ ہے سامنے فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں سیدنا جبرائیل امین بھی آ چکے ہیں میکائل بھی آ چکے ہیں اسرافیل علیہ السلام بھی آ چکے ہیں بڑے فرشتے آ گئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا رب سے ملاقات کا وقت آ گیا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا اللہ رب العزت کا حکم ہے آپ سے آپ کی منشا پوچھ لی جائے آپ کہاں آرام فرمانا چاہتے ہیں فرما دیجئے تو جنتوں کے بالائی حصے میں آپ کا محل تعمیر کر دیا جائے آپ کی منشا ہو تو رب کے عرش کے پہلو میں آپ کا آپ کا تخت لگا دیا جائے آپ جس آسمان پر آرام فرمانا چاہیں آپ کے لیے آرام گاہ بنا دی جائے جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر یہ درخواست لے کر کھڑے ہیں ہاں ایمان والی بہن ہاں ایمان والی ماں بیٹی سن پیارے آقا کا جواب تو سن پیارے آقا کی محبت تو دیکھ آج دنیا تجھے کہاں بلاتی ہے آج دنیا تجھے کہتی ہے کہ عورت کو حقوق نہیں ملے آج دنیا تجھے کہتی ہے کہ تجھے آزادی نہیں ملی آج دنیا تجھے کہتی ہے کہ پیارے آقا کا دین تجھے گھر میں جکڑتا ہے آج تجھے دنیا کہتی ہے کہ پیارے آقا کا فرمان تجھے پردے کا کہنا تجھے دنیا سے کاٹتا ہے ارے ایمان والی وہ پیارے آقا کی محبت تو دیکھ اپنا اعزاز تو دیکھ پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں پیارے آقا دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں جبرائیل امین ہاتھ بڑھا کر کھڑے ہیں آسمانوں کی طرف لے جانے کے لیے کھڑے ہیں پیارے آقا کی زبان سے نکلتا ہے نہیں جبرائیل مجھے زمین پر رہنے دو اس لیے کہ میں زمین سے چلا گیا میری امت اکیلی ہو جائے گی میری امت اپنا دکھ درد کس سے بانٹے گی میں اپنی امت سے جدا ہو جاؤں گا مجھے آسمانوں پر جانا گوارا نہیں جبرائیل میری جگہ میرے اسی حجرے میں میرے اسی شہر میں بنا دو تاکہ میں اپنی امت کے درمیان رہوں اپنی امت کی بیٹیوں کے درمیان رہوں اپنی امت کے لوگوں کے درمیان رہوں کبھی عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی وہ دیکھ پیارے آقا کو کہ پیارے آقا نے زمین کو اختیار کیا پیارے آقا نے تجھ میں اور مجھ میں رہنے کو برداشت کیا اختیار کیا تاکہ ہمارے بیچ میں رہیں لیکن ہم اتنے ظالم کہ آج ہماری زندگیوں میں سنت نہیں آج ہماری اولادوں کی پرورش سنت کے مطابق نہیں آج ہمارے گھروں کا نظام سنت کے مطابق نہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے بیچ میں رہنے کو اختیار کیا لیکن آج ہماری زندگیاں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنی ہماری زندگیاں پیارے آقا کی سنتوں کے مطابق کتنی ہمارے گھر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گھر جیسے کتنے ہماری اولاد کی تربیت پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی یہ آپ کو بھی سوچنا ہے یہ مجھے بھی سوچنا ہے یہی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تھا یہی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور یہی کچھ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر چلے گئے ربیع الاول میں پیارے آقا کا آنا امت کے لیے بہت بڑی خیر پوری کائنات کے لیے خیر پوری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے خیر پوری کائنات کی مخلوقات کے لیے خیر اور پھر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا ساری کائنات کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ایک بہت بڑی آفت ایک بہت بڑا رنج اور علم ایک بہت بڑا دکھ پیارے آقا کا چلا جانا لیکن ایمان والیوں یہ پیارے آقا کا تشریف لانا اور پیارے آقا کا چلا جانا اس بیچ میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ دے گئے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے گئے ہمیں زندگی سوارنے کا طریقہ دے گئے ہمیں جنت کا راستہ بتا کر چلے گئے ہمیں ایک ایک لمحہ گزارنے کے لیے زندگی کے لیے ایک بہترین ضابطۂ اخلاق دے گئے ایک بہترین راستہ دے گئے کہ تم اپنا دن کیسے گزارو تم اپنی رات کیسے گزارو تمہارے شب و روز کیسے ہو تمہاری نمازیں کیسی ہوں تمہاری زبان کیسی ہو تمہارے آنکھ کیسی ہو تمہارے ہاتھ کیسے چلیں تمہارے قدم کیسے چلیں تم زندگی کیسے گزارو رب تمہیں شادیوں کی نعمت دے شادیاں کیسی کرو رب تمہیں بچوں کی نعمت دے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرو رب تمہیں غربت دے تو غربت کو کیسے گزارو رب تمہیں مال دے تو اس مال کو اپنے لیے نعمت کیسے بناؤ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہمیں دے کر چلے گئے ہاں ایمان والیوں سچا عاشق وہ ہوگا پیارے آقا سے سچا عشق کرنے والا وہ ہوگا پیارے آقا کی آمد کی خوشیاں منانے والا اور پیارے آقا کی جانے پر پردہ فرمانے پر خون کے آنسو رونے والا وہی ہوگا کہ جس کی زندگی میں پیارے آقا کی سیرت ہوگی پیارے آقا کی سنتیں ہوں گی جو دن رات پیارے آقا کی سنتوں پر اپنی زندگی قربان کر کے پیارے آقا کی سنتوں کی خاطر پیارے آقا کے طریقے کی خاطر لوگوں کے تانے سن کر پیارے آقا کے طریقے کو گلے سے لگائے گا ہاں ایمان والیوں دین پر عمل کرنے پر لوگ تانے دیں گے لوگ تمہاری دل آزاری کریں گے لیکن یاد رکھو پیارے آقا کا دل خوش ہوگا وہ دیکھو روزہ اقدس سے صدا آ رہی ہے ایمان والیوں پیارے آقا کے دل کو خوش کر دو پیارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دو پیارے آقا کو اچھی اچھی خبریں بھجواؤ پیارے آقا کا دل خوش ہو جائے ارے کائنات کے یہ سارے تانے ایک طرف کائنات والے تو ہاتھ میں پتھر لے کر سر کو کچل ڈالیں لیکن پیارے آقا کا دل خوش ہو جائے تو اس سے زیادہ سستا سودا کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بہتر سودا کوئی نہیں ہو سکتا دنیا اگر تانے دیتی ہے تو دیتی رہے دیکھو اسی دنیا نے طائف کی گلیوں میں پیارے آقا پر پتھر بھی تو برسا ہے تھے دنیا گالیاں دیتی ہے دیتی رہے اسی دنیا نے پیارے آقا پر غلازتیں بھی تو ڈالی تھی لیکن پیارے آقا تو سب کچھ برداشت کر گئے آج ایمان والی تانے برداشت نہ کرے آج ایمان والی تھوڑی سی گالیاں برداشت نہ کرے نہ ایمان والی ماؤ بہنوں بیٹیوں خدارہ پیارے آقا کے دین کو پیارے آقا کی سنتوں کو پیارے آتا کے راستے کو اختیار کر لو مضبوطی سے تھام لو اللہ کے لیے تھام لو پیارے آتا کے عشق میں تھام لو ہاں آج ربی الاول کا یہی حق ہے کہ میں بھی رو کر اپنے رب کو منا لوں آپ بھی رو کر اپنے رب کو منا لیں آج ہم سارے وعدہ کریں کہ پیارے آقا کے جو راستے پیارے آقا کے جو طریقے ہم سے چھوٹ گئے ہم پیارے آقا کے ان طریقوں کو اپنی زندگیوں میں اپنے طور طریقے میں اپنے شب و روز میں پیارے آقا کے طریقوں کو زندہ کریں گے ہماری صبح سے لے کر شام شام سے لے کر صبح پیارے آقا کی سنتوں کے مطابق ہوگی ہم اپنے پیارے آقا کے دل کو ٹھنڈا کریں گے تب ایمان والیوں ہم نے حق ادا کر دیا تب ہمیں پیارے آقا سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا ارے پیارے آقا سے رشتہ مضبوط ہو گیا تو دیکھو وہ شفیع المذنبین ہیں کل حشر کے میدان میں ہمیں ان کے ہاتھوں سے جام کو سر پینا ہوگا رب کرے کہ ہم سرخرو ہوں رب کرے کہ ہمارے چہرے اس لائق ہوں رب کرے کہ ہماری آنکھیں اور ہمارے ہاتھ اس لائق ہوں کہ ہم پیارے آقا کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہہ سکے وہ میرے حصے کا وہ میرے حصے کا جام آقا وہ ہمارے حصے کا جام ہمیں پلائیے ہم آپ کی امت کے فرد ہیں کاش کے ہماری قسمت ہو کہ پیارے آقا کے ہاتھوں سے ہمیں جامع کوشن نصیب ہو ہمیں پیارے آقا کی شفاعت نصیب ہو ہاں ایمان والیوں یہی عشق ہے یہی محبت ہے ورنہ دیکھو آج پیارے آقا کے نقشے پا کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آج میری بیٹی کو آج میری بہن کو آج میری ماں کو پیارے آقا سے دور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں آج دنیا کے رسالے دنیا کے ڈرامے دنیا کے اخبارات دنیا کا ٹیلی ویژن میری بہن کو پیارے آقا سے پیارے آقا کے روزے سے دور کر رہا ہے پیارے آقا کے جامع کوسر سے دور کر رہا ہے آج پیارے آقا کی سنتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے سنتوں کو چھپایا جا رہا ہے پیارے آقا کے نقشے پا کو مٹایا جا رہا ہے لیکن ایمان والیوں یاد رکھو انہیں مٹتے ہوئے نقوش کو انہیں مٹتی ہوئی سنتوں کو پیارے آقا کے آسار پا پیارے آقا کے قدموں کے ان مٹتے ہوئے نشانات کو ہم نے زندہ کرنا ہے اپنی زندگیوں میں زندہ کرنا ہے وہ جو جمال روح حیات تھا جو جمیل حسن جمال تھا اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا وہ دیکھو پیارے آقا کی سنتوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے پیارے آقا کے نقشے کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج میں اور آپ سارے اس چیز کا عزم کریں کہ ہمارا ہر قدم ہماری ہر آن ہماری ہر سانس پیارے آقا کے قدموں پر ہوگی پیارے آقا کی سنتوں پر ہوگی پیارے آقا کے طریقوں پر ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہونے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا کے روز اقدس پر حاضر ہو کر صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی حکمت بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بسایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا کس لیے حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوسر لٹایا گیا آخر میں آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا درس پندرہ روزہ نشست بہت مبارک سلسلہ ہے اور الحمدللہ آپ سب حضرات نے اس سلسلے کو اب تک لے آنے میں بہت زیادہ تعاون بھی کیا لیکن اب کچھ سستی نظر آ رہی ہے کچھ تاخیر نظر آ رہی ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تاخیر نہ کیا کریں اندر ہونے والے خواتین کے بیانات بہت اہم موضوعات پر ہوتے ہیں تو جس وقت کا اعلان کیا جاتا ہے اسی وقت پر ضرور تشریف لے آیا کریں تاکہ بر وقت مجلس شروع ہو بر وقت ختم ہو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تین گھنٹے کا وقت لیکن کتنا کچھ کہنے کو سننے کو مل جاتا ہے کچھ توبہ استغفار کو مل جاتا ہے رب کرے کہ ہماری یہی مجلس ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے قبر میں روشنی کا ذریعہ بن جائے تو اس کو آپ سب حضرات دل کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس کو محبت کے ساتھ اس کو قیمتی بنائیں اور بر وقت تشریف لائیں دس بجے کا اعلان کیا جاتا ہے تو ساڑھے نو بجے آ جائیں اللہ رب العزت کے راستے میں آپ کا یہ وقت شمار کیا جائے گا لیکن ہوتا یہ کہ دس کا اعلان کیا جاتا ہے اور ساڑھے دس گیارہ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 في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك اللہ حافظنا اللہ ناصرنا اللہ ناظرنا اللہ معنا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب امه محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سبية اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرس والجنون وسيئ الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرذل العمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين یا راحم المساکین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لکھ رہے ہوئے ہیں یا رب العالمین ہمارے سروں پر پہاڑوں سے زیادہ وزنی گناہ ہیں یا رب العالمین ہمارے کندھوں پر زمین و آسمان کے خلا سے بڑے گناہ ہیں یا رب العالمین پر آپ کی رحمت سے چھوٹے ہیں یا رب العالمین آپ کی رحمت بہت بڑی یا اکرم الاکرمین اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے رحم الراحمین ہم ندامت اور شرمندگی سے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا الراحمین اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے الراحمین ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی عطا فرما دیجیے رب العالمین ہم ظالم ہو گئے ہمارے دل پتھر ہو گئے یا رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں ہوتی یا رب العالمین ہم اپنے گناہوں سے ڈرتے نہیں ہیں یا رب العالمین ہمیں تو موت کا خوف بھی اپنے گناہوں سے نہیں ڈراتا یا رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں ایمان والے دل نصیب فرما دیجیے رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت شرمندگی نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین اپنے خوف والے دل نصیب فرما دیجیے ایمان والے دل نصیب فرما دیجیے رب العالمین اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے رب العالمین ہم پر خاص رحم فرما دیجیے رب العالمین ہم آپ کے رحم کے محتاج ہیں قدم قدم آپ کے رحم کے محتاج ہیں یا رب العالمین ہم پر رحم فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے رحم الراحمین ہمارے والدین میں جو دنیا سے گزر گئے ہیں یا رب العالمین ان پر خاص رحم فرما دیجیے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت راحت نصیب فرما دیجیے رحم الراحمین ان پر رحم فرما دیجیے یا رب العالمین ہمارے والدین میں سے جو حیات ہیں ان کو حیات طیبہ عطا فرما دیجیے صحت عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے عزت عبرو والی زندگی عطا فرما دیجیے ہر قسم کی مصیبتوں سے مشقتوں سے آفتوں سے بیماریوں سے محتاجیوں سے پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما دیجیے یا رب العالمین رحم فرما دیجیے رب رحما کما رب بیانی صغیرہ رب ارحمهما كما رب صغيرا رب ارحمهما كما رب صغيرا یا ارحم الراحمین ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما یا رب العالمین ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما یا رب العالمین ہمارے خاندانوں پر ہمارے رشتہ داروں پر رحم فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجئے امت کے غریبوں پر رحم فرما دیجیے امت کے مسکینوں پر رحم فرما دیجیے امت کے محتاجوں پر رحم فرما دیجیے یا رب العالمین امت کے مصیبت زدہ افراد پر رحم فرما دیجیے جہاں کہیں ایمان والے مصیبتوں میں ہیں جس قسم کی آفت میں مصیبت میں گھرے ہیں یا رب العالمین ان کی مصیبتوں کو تکلیفوں کو دور فرما دیجیے اور ان پر رحم فرما دیجیے یا رحم الراحمین جہاں کہیں ایمان والے مظلوم ہیں ظالموں میں ہیں یا رب العالمین ان کی مدد فرما دیجئے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما دیجئے یا رب العالمین جہاں کہیں ایمان والے کلمے کی نسبت سے دشمنوں کی قید میں ہیں عورتیں مرد بچے بوڑھے جوان یا رب العالمین سب کو باعزت نہائیں آتا فرما دیجئے یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم سب پر رحم فرما دیجئے یا مالک ہم سارے محتاج ہیں سر سے لے کر پاؤں تک محتاج ہیں یا رب العالمین ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجیے یا رب العالمین ہم سر کے دوبٹے ٹوپی سے پاؤں کی جوتی تک اپنی حاجتوں کا سوال آپ سے کرتے ہیں یا رب العالمین ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجیے یا رب العالمین ہم سب پریشان ہیں مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا رب العالمین دنیا ہم پر تنگ ہو گئی ہے زندگی تنگ ہو گئی ہے یا رب العالمین ہمیں پریشانیوں سے نجات نصیب فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہم پر رحم فرما دیجیے یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں یا رب العالمین ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین ہماری بی بی عائشہ بیمار ہیں اور ہمارے کسی بہن کے سارے گھر والے بیمار ہیں جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں یا رب العالمین یا خود جو بیمار ہیں سب کو کاملہ عاجلہ عجلہ دائمہ اپنے فضل سے نصیب فرما دیجئے یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے یا رب العالمین جو مقرور ہیں ان کے قرضوں کو غیر سے عطا فرما دیجئے یا رب العالمین جو روزی کے لیے تنگ ہے مالک ان کو حلال رزق عطا فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہم سب کو حلال رزق وسیع نصیب فرما دیجئے یا رب العالمین ہم سب کو حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے بچا دیجئے یا رب العالمین برے انجام سے بچا دیجئے یا رب العالمین برے وقت سے بچا دیجئے یا رب العالمین برے مناظر سے بچا دیجئے یا رب العالمین برے انجام سے بچا دیجئے یا رب العالمین برے وقت سے بچا دیجئے یا رب العالمین بری موت سے بچا دیجئے یا رب العالمین بری قبر سے بچا دیجئے یا رب العالمین برے حشر سے بچا دیجئے یا رب العالمین رحم فرما دیجئے یا رحم الرحمین جو مائیں اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا رب العالمین ان پر خاص رحم فرما دیجئے یا رب العالمین عزت والے آبرو والے محبت والے الفت والے دین والے رشتے نصیب فرما دیجیے رب العالمین پیارے آقا کی امت کی بچیوں کو اپنی ماں پر بوجھ بننے سے بچا دیجیے الراحمین ہم سب پر رحم فرما دیجیے رب العالمین ہم سارے آپ کے سامنے جھولیاں پھیلا کر دامن پھیلا کر ہاتھ پھیلا کر آپ کے در کے بھیکاری آپ کے گھر کے سوالی یا رب العالمین اپنی حاجتیں لے کر بیٹھے ہیں یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما یا رب العالمین اس مجلس میں آنے والی تمام خواتین حضرات کی یا رب العالمین تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے قدم قدم پر خیر نصیب فرما دیجیے رب العالمین ان کے گھروں کو ان کی زندگیوں کو خیر سے برکت سے عافیتوں سے بھر دیجئے یا رب العالمین ہم سب کو معاف فرما دیجئے یا رب العالمین ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیجئے پیارے آقا کے روز عبدت کی حاضری اپنے فضل سے نصیب فرما دیجئے یا رب العالمین ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے محروم ہو گئے یا رب العالمین ہم اس محرومی سے نجات عطا فرما دیجئے یا رب العالمین پیارے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر روزہ اقدس پر ہاتھ باندھ کر سلام عرض کرنے کی توفیق ادا فرما دیجئے اللہم انکا عفوون کریم تحب العفو فاقو انہا یا کریم اللہم ما مننت به فتممه وما نعمت به فلا تسلبه وما سترته فلا تاتکه وما علمته فاغفره یا رحم الرحمین الامان الامان یا برحان الامان الامان یا حنان الامان الامان يا ديان الامان الامان يا سبحان الامان الامان من فتنة الزمان وجفاء الاخوان وشر الشيطان وظلم السلطان بفضلك يا رحيم يا رحمن يا ذو الجلال والاكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا رحمن